آ گئے آپ السلام علیکم آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں ان فیکٹ آپ کے اس کورس کے کے پڑھانے کے دوران میں ہمیں بھی انٹرسٹ پیدا ہوا کہ ہم ونس uh, اگین جو آپ کی ریکمینڈیڈ بکس ہیں ان کو ذرا غور سے دیکھیں تو یہ جو ٹیکسٹ ابھی میرے ہاتھ میں ہے یہ uh, پیٹزول کی پروگرامنگ ونڈوز ہے یہ وہ بک ہے جو ہم نے جو لسٹ آف ٹیکسٹ آپ کو دیے تھے اس میں سے پہلے نمبر پر تھی یہ والی وہ یہ کتاب جو ہے یہ کافی ڈیٹیل سے ان ٹاپکس کو کور کرتی ہے جو ہم اس کورس میں کور کر رہے ہیں ایکسپٹ سی لینگویج پارٹ جو ہم نے کور کیا تھا تو اس سے پہلے کہ ہم بات بات کا شروع کریں ہم ہمیشہ کی طرح ایک ریوائز کریں گے پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا کیا تھا پچھلے لیکچر میں ہم نے سپر کلاسنگ کے اوپر بات کی تھی کیونکہ اس سے پہلے ہم سب کلاسنگ کے اوپر اپنی بحث مکمل کر چکے تھے تو سپر کلاسنگ سے جو بات شروع ہوئی وہ ہم جی ڈی آئی تک لے کے آئے تھے جی ڈی آئی کا ہم نے آپ کو لاجیکل بتایا تھا بنیادی سطح تک اور پھر اس کے بعد ہم نے پہلا جی ڈی آئی فنکشن اپنا پروگرام میں کال کیا تھا ٹیکسٹ آؤٹ تو ہمارا وہ پروگرام جو جس میں ایک سنگل اسٹرنگ پرنٹ ہو جاتی تھی ہمارے کلائنٹ ایریا میں کہ جی this is our first G D I function call وہ کوئی بہت زیادہ ایگزاسٹو پروگرام نہیں تھا لیکن اس چھوٹے سے پروگرام کو ہم نے ایز اے ٹول یوز کرتے ہوئے ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ کے ڈیوائس کانٹیکس جو ہیں ڈی سیز وہ آپ کیسے کیپچر کرتے ہیں حاصل کرتے ہیں تو گیٹ ڈی سی ہم نے دیکھا اور بگن پینٹ ہم نے دیکھا جی بگن پینٹ کی بات آئی تو اصل میں ڈبلو ایم پینٹ پروسیس جو میسج ہے اس کی پروسیسنگ ہم نے ڈسکس کی تھی ڈبلو ایم پینٹ کی پروسیسنگ میں ہم نے بگن پینٹ کو اچھی طرح سے دیکھا کہ کیا کرتا ہے uh, اس کی بیک گراؤنڈ اریزنگ پراپرٹی کو ہم نے دیکھا یا اس کا جو فنکشن ہے اور اس کے ساتھ ہمیں uh, جو W M erase background message ہے اس کو بھی ایک نگاہ دیکھا تھا تو uh, ایک تو یہ طریقہ تھا ہمارے پاس W M paint message begin paint اور اینڈ پینٹ پھر ہم نے گیٹ ڈی سی اور ریلیز ڈی سی کی بات کی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان پینٹ فنکشن ہے اس میں automatically you get a device context through begin paint begin paint جو فنکشن ہے وہ ونڈوز سے آپ کے لیے ایک ڈیوائس کانٹیکس لے لیتا ہے اور آپ کو اس کا ہینڈل ریٹرن کر دیتا ہے اور جو اینڈ پینٹ ہے وہ اس کو فری کر دیتا ہے ہم نے جو ونڈو کی ریسائزنگ ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کیا تھا ونڈو کے کلاس ٹائلس کو دو کلاس ٹائلس ہم نے سی ایس ایچ ریڈرا اور سی ایس وی ریڈرا ہم نے دیکھے تھے جن کی وجہ سے جب آپ ونڈو کو ریسائز کرتے تھے تو اس کو ڈبلو ایم پینٹ میسجز جاتے تھے ڈبلو ایم پینٹ کو ہم نارملی پینٹ میسجز بھی کہہ دیں گے بیکاز اٹ فیلز آڈ کہ آپ کا ہر دفعہ ڈبلو ایم ڈبلو ایم کہہ رہے ہوں تو آج کی ہماری جو ڈسکشن ہے یہ یہاں سے آنورڈز جائے گی ہم بنیادی طور پر جی ڈی آئی ہی کو دیکھ رہے ہوں گے لیکن ہم ذرا ایک اسٹیپ آگے جائیں گے جی ڈی آئی میں ٹیکسٹ آؤٹ پٹ کے کچھ اور فنکشن ہم دیکھیں گے اس کا آرکیٹیکچر ساتھ ساتھ بات ہوتی رہے گی اس کے بعد ہم کی بات کریں گے کہ آپ سرکلز ریکٹینگلز وغیرہ جو آپ کے بیسک شیپس ہوتی ہیں یہ جی ڈی آئی کو استعمال کرتے ہوئے جی ڈی آئی کے کون سے فنکشنز ہیں کون سے اے پی آئی کالز ہیں جو آپ کے پاس جی ڈی آئی میں اویلیبل ہیں جن کو یوز کر کے آپ یہ پرمیٹو ڈرا کر سکتے ہیں تو ہم اس کی بات کریں گے آج کے لیکچر میں اس کے علاوہ کچھ مسلینٹی بھی ہمارے لیکچر میں شامل ہے جو ہم ساتھ ساتھ اس کا تذکرہ کرتے رہیں گے جی تو آج کا ایک بنیادی سوال جو ہے سب سے پہلے بحث کا آغاز کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ جو پینٹ میسجز ہیں آپ کے جو اپلیکیشن کو ڈبلو ایم پینٹ میسج جاتا ہے تو جو نئی پینٹنگ ہوتی ہے جو نئی ڈرائنگ وغیرہ ہوتی ہے یا بیک گراؤنڈ اریز ہوتا ہے کیا وہ ہر دفعہ پوری کی پوری ونڈو کا ہوتا ہے یعنی ہمارا بنیادی سوال یہ ہے کہ فرض کریں کہ آپ کی ایپلیکیشن کے اوپر تھی یہ آپ کی ایپلیکیشن کے اوپر ڈسپلیڈ تھی میں نے یہ کیا کہ میں نے کیلکولیٹر یا کوئی اور پروگرام چلایا اور اس کو اس کے کارنر سے اوور لیپ کروا دیا یعنی جو ہماری ونڈو ہے اس کا کارنر یہ تھوڑا سا پورشن سائڈ کا جو تھوڑا سا پورشن ہے اس کے اوپر کوئی اور اور ونڈو ونڈو ڈسپلے کر دی پھر اپنی کو واپس فور گراؤنڈ میں لے آئے یعنی کہ ساری ونڈو سامنے لے آئے اس کے اوپر کلک کریں گے تو وہ فور گراؤنڈ میں آ جائے گی تو کیا جو ہی ونڈو فور گراؤنڈ میں آئے گی تو کیا ساری ونڈو دوبارہ سے ریپینٹ ہوگی ایسا نہیں ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ ونڈو کو ریسائز کرتے ہیں جسے ہم نے لاسٹ لیکچر میں آپ سے کہا تھا تو ریسائز کرتے وقت جتنی آپ کی ٹیکسٹ رنگ جو ہے وہ غائب ہوتی ہے ریسائز کرنے سے اریز ہوتی ہے صرف اتنی ہی اریز ہوتی ہے باقی آپ کی جو ٹیکسٹ رنگ ہے وہ ویسی کی ویسی پڑی ہوتی ہے تو یہاں پہ کانسپٹ آتا ہے انویلڈ ریکٹینگلس کا آپ کا سسٹم جو ہے وہ ڈبلو ایم پینٹ میسج صرف اس وقت جنریٹ کرتا ہے جب آپ کی اپلیکیشن ونڈو کا کوئی پارٹ انویلڈ ہو گیا ہو انویلڈ مراد انویلڈ پارٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کی ایپلیکیشن ونڈو میں کوئی پارٹ ایسا ہو جو کہ ٹو بی ڈرون ہو مثلا کیلکولیٹر آپ کی ونڈو آپ نے ڈسپلے کی ہوئی تھی کیلکولیٹر آپ نے کلوز کر دیا پیچھے سے آپ کی ونڈو سامنے آ گئی تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کیلکولیٹر نے جو کچھ ڈرائنگ کی ہوئی تھی آپ اپنی ونڈو ونڈو میں وہ ڈرائنگ باقی رہنے دیں آپ اپنی دوبارہ سے پوری ریپینٹ کریں گے تو وہ پورشن جو سامنے آئے گا اس طرح سے آپ کی ونڈو کا وہ ہڈن پورشن جو کیلکولیٹر یا کسی دوسری ایپلیکیشن کے سامنے سے ہٹ جانے کی وجہ سے سامنے آ جائے گا وہ انویلڈ پورشن کہلائے گا صرف یہی نہیں ہے بہت سارے طریقوں سے مختلف قسم کی انویلڈ پورشنس کیلکولیٹ کیے جا سکتے ہیں بن سکتے ہیں ونڈوز اس معاملے میں uh, یہ اسٹریٹجی اختیار کرتی ہے کہ آپ کی ایپلیکیشن میں اگر فرض کیجئے دو تین چار ریکٹینگل انویلڈ ہیں کہ جی یہ ریکٹینگل یہ ریکٹینگل یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سرکل انویلڈ ہو آپ نے اگر دیکھا ہو تو میوزک چلانے والے جو پروگرامز ہیں ان کی شکلیں ذرا عجیب و غریب ہوتی ہیں کوئی سرکل راؤنڈ بنا ہوا ہوگا کوئی اور طرح کوئی اور طرح کا تو اگر اس طرح کا کوئی پروگرام آپ نے اپنے پروگرام کے سامنے چلایا ہوا ہے اور اس کو کلوز کر دیا تو ایک سرکل ہے جو انویلڈ ہو جائے گا لیکن ایسے نہیں ہوتا ایسے اس لیے نہیں ہوتا کہ ونڈوز ہمیشہ انویلڈ ریکٹینگل کی زبان میں بات کرتی ہے ونڈوز جو بھی ایریا انویلڈ ہو گیا ہے اس کے لیے باؤنڈنگ ریکٹینگل لیتی ہے باؤنڈنگ ریکٹینگل سے مراد یہ ہے کہ ایسی مستطیل ایسی ریکٹینگل جو اس ایریا کو باؤنڈ کرتی ہو یعنی کہ چھوٹی سے چھوٹی ایسی مستطیل جس کے اندر وہ انویلڈ ایریا سما جائے تو ہوتا یوں ہے کہ اگر آپ کے ونڈو میں ملٹیپل انویلڈ ریکٹینگلس ہیں دو چار پانچ چھ دس انویلڈ ریکٹینگلس ہیں ادھر سے بھی اپلیکیشن کلوز ہوئی پھر ایک اور کلوز ہوئی کچھ اور طریقہ ہو گیا کسی وجہ سے انویلڈ ہو گئی کافی سارے پورشن انویلڈ ہو گئے تو ونڈو ونڈوز جو ہے وہ multiple W M paint messages نہیں بھیجتی Microsoft Windows operating system in its current form صرف ایک ڈبلو ایم پینٹ میسج بھیجتا ہے اب بہت لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے تو کام نہیں چلے گا لیکن ایک چیز مسنگ ہے ہماری انفارمیشن میں اور وہ یہ ہے کہ فرض کیجئے ایک پینٹ میسج یہ کہتا ہے کہ جی ونڈو کے ٹاپ رائٹ پہ جو ریکٹینگل ہے نا یہ انویلڈ ہے اس کو ڈرا کرنا ہے ابھی نے دوبارہ پینٹ کرنا ہے اور ایک اور ڈبلو ایم پینٹ میسج جو ہے فرض کیجئے تو ایسا جنریٹ ہونا چاہیے تھا کہ جی یہ والی ادھر ریکٹینگل ڈرا ہے نا اس کے اس کونے میں یہ بھی انویلڈ ہے تو اس کے لیے بھی ایک پینٹ میسج چاہیے تو اب ونڈوز کیا کرتی ہے کہ اگر آپ کی میسج کیو میں ایک پینٹ میسج موجود ہے اس والی ریکٹینگل کے لیے تو جب دوسری دفعہ ایک اور پینٹ میسج بھیجنے کی ضرورت پیش آتی ہے نا اس والی دوسری انویلڈ ریکٹینگل کے لیے تو ونڈوز ایک بڑی انویلڈ ریکٹینگل کریٹ کرتی ہے ان دونوں انویلڈ ریکٹینگل کو ملا کے یعنی ایک ایسی بڑی ریکٹینگل جس کے اندر وہ دونوں ریکٹینگل سما جائیں اس کے اندر آ جائیں پوری طرح سے تو اس طرح سے multiple W M paint message کے بجائے ان ویلڈ ریکٹینگل کا سائز بڑا کر کے ایک ہی ڈبلو ایم پینٹ میسج سے کام چلا لیا جاتا ہے اگلی بات یہ ہے کہ ڈبلو ایم پینٹ میسج ایک لو پرایورٹی میسج ہے یعنی ڈبلو ایم پینٹ میسج جو ہے یہ آپ کے ونڈو پروسیجر کو تب بھیجا جاتا ہے جب باقی سارے میسجز جا چکے ہوں یہی وجہ ہے کہ جو کمپیوٹر سلو ہوتے ہیں تو ان میں بعض اوقات آپ ونڈو کو میکسیمائز کرتے ہیں تو ایک ایک کر کے ساری چیزیں پرنٹ ہو یا پینٹ ہو رہی ہوتی ہیں ادھر سے مینو پہلے پینٹ ہو رہا ہے سلو کمپیوٹرز میں تو ادھر سے کوئی ایک ٹول بار پھر آ رہا ہے ایک ایک کر کے سارے بٹنز ڈرا ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پروگرام جو باقی آپریشنس کر رہا ہے اپنی اپلیکیشن جو باقی آپریشن کر رہی ہے لاجیکل آپریشن ہیں وہ ڈاکیومنٹ پڑھ رہا ہے کچھ اور ہو رہا ہے وہ سارے آپریشن سارے میسجز کی فوقیت ہے پینٹ میسج کے اوپر تو سسٹم کو جو ہی تھوڑا وقت ملتا ہے وہ پھر سب سے آخر میں پینٹ میسج بھیجتا ہے ونڈو پینٹنگ کا کام سب سے آخر میں کیا جاتا ہے بالکل یہی وجہ ہے کہ جب آپ کا سسٹم تقریباً ہینگ کرنے والا ہو یعنی اتنا سسٹم پہ لوڈ بڑھ جائے آپ نے بہت زیادہ اپلیکیشن چلا لی ہوں جب سسٹم سلو ہو جائے تو آپ کی ونڈوز پینٹ نہیں ہو پاتی اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی میسجز تو ایپلیکیشن تک پہنچ رہے ہوتے ہیں میسج کیو میں سے لیکن پینٹ میسج کی جو کہ پرایورٹی کم ہے تو گیٹ میسج کا جو فنکشن ہے وہ پینٹ میسج کو ریمو نہیں کرتا وہ کیونکہ پینٹ میسج کو بھی ریموو کرنے کی باری نہیں آتی دو چار اور ہائی پرائرٹی میسج آ جاتے ہیں تو یہ بنیادی وجہ ہے کہ آپ کو ونڈو سلو سسٹمز کے اوپر ونڈوز دیر سے پینٹ ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی کنڈیشنز ہیں جن کے اندر ایک پینٹ میسج بھیجا جاتا ہے آپ کے پروگرام کو یعنی کیا کیا واقعات وقوع پذیر ہوں کون سے ایونٹس آ کر ہوں کہ آپ کے پروگرام کو ایک پینٹ میسج بھیج دیا جائے تو بیسکلی تین کیٹیگریز ہیں پہلی کیٹیگری وہ ہے جس میں جب کوئی اس طرح کا ایونٹ آکر ہوتا ہے تو ایک پینٹ میسج لازمن بھیجا جاتا ہے دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ اگر دوسری کیٹیگری کا کوئی ایونٹ آکر ہو تو شاید ایک پینٹ میسج بھیجا جائے یا شاید نہ بھیجا جائے اور تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ اگر اس کیٹیگری کا کوئی میسج کوئی ایونٹ اکر ہوتا ہے تو پینٹ میسج نہیں بھیجا جاتا حالانکہ آپ کی ونڈو کا کوئی ایریا ابسکیور ہوتا ہے یعنی کہ چھپتا ہے یا سامنے آ جاتا ہے یعنی کہ ہماری اب تک کی نالج کے مطابق انویلڈ ہونا چاہیے کسی پرٹیکولر ایریا کو تو سب سے پہلے پہلی کیٹیگری کی بات کرتے ہیں جب بھی آپ کی کسی بھی ونڈو کا کوئی ہڈن پارٹ ڈسپلے ہو جائے مثلا آپ نے کوئی ونڈو بنائی ہوئی ہے اس کا کوئی ہڈن پارٹ ڈسپلے ہو گیا یعنی کسی ایپلیکیشن کے پیچھے چھپا ہوا تھا کسی اور پروگرام کے پیچھے چھپا ہوا تھا تو آپ نے اپنی اپلیکیشن پہ سوئچ کیا اپنا پروگرام سامنے لے آئے تو وہ ہڈن پارٹ سامنے آ گیا تو پینٹ میسج بھیجا جائے گا جب آپ ونڈو کو ریسائز کریں اور کلاس سٹائل میں ونڈو کے کلاس سٹائل میں ایچ ری ڈرا اور وی ری ڈرا کلاس دیے ہوئے ہوں تو پھر پینٹ میسج بھیجا جائے گا ایک اور کنڈیشن یہ ہے کہ جب آپ کا پروگرام اپنی ونڈو کو اسکرال کرتا ہے اسکرالنگ کے بارے میں بھی ہم نے بات نہیں کی لیکن scrolling is an important part جب ہم کنٹرول کی طرف آئیں گے تو ہم اس کو پھر دیکھ سکیں گے کہ یہ کیا چیز ہے ایک اور کنڈیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود سے ڈبلو ایم پینٹ میسج اگر بھیجنا چاہیں تو انویلیڈیٹ ریکٹ فنکشن کال کریں گے جی یہ نقطہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ آپ ڈبلو ایم پینٹ میسج جو ہے وہ خود سے نہیں بھیج سکتے بھیج سکتے ہیں لیکن مائکروسافٹ ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ خود سے ڈبلو ایم پینٹ میسج بھیجیں خود سے ڈبلو ایم پینٹ میسج بھیجنے کے بجائے آپ انویلیڈیٹ ریکٹ کا فنکشن کال کرتے ہیں انویلیڈیٹ ریکٹ کا فنکشن اور کچھ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ آپ ونڈوز کو بتا دیتے ہیں کہ میرا ونڈو کا یہ والا پورشن انویلڈ ہو گیا ہے چاہے کچھ بھی نہ ہوا ہو یعنی وہی ایک لسٹ ہی ہے نا ایک ریکٹینگل ہی ہے جو آپ نے بتانی ہے کہ جی یہ والی ریکٹینگل جو ہے انویلڈ ہو گئی ہے ویسے نارمل ایونٹس میں تو ہو جاتی ہے ریکٹینگل خود سے انویلڈ ہو جاتی ہے آپ کی ونڈو تو انویلڈ ریکٹینگل کے تھرو آپ خود سے بائی فورس اپنے ونڈو کے کسی ایریا کو انویلڈ کر سکتے ہیں مثلا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ونڈو پوری کی پوری ری پینٹ ہو تو آپ اپنی پوری کی پوری ونڈو کو انویلڈ کا فنکشن کال کر کے انویلڈ کر دیں جو ہی آپ اپنے ونڈو میں سے کوئی پورشن انویلڈ کرتے ہیں ڈبلو ایم پینٹ میسج بھیج دیا جاتا ہے تو دوسری کیٹیگری آف ایونٹس جن کے اس میں ڈبلو ایم پینٹ میسج بھیجا جاتا ہے وہ ہے کہ جب آپ کوئی ڈائلگ ڈس اپر کرتے ہیں جیسے آپ نے آپ کو یاد ہوگا ہم نے میسج باکس کا فنکشن کال کیا تھا تو ایک ڈائلگ ڈسپلے ہوا جس کے اوپر اوکے کا بٹن تھا آپ نے اوکے کیا تو وہ ڈائلگ غائب ہو گیا اور پیچھے سے جو ونڈو تھی وہ سامنے آ گئی تو اس کیس میں شاید میسج میسج بھیجا جائے پینٹ یا نہیں سملرلی مینیو جب ڈراپ ڈاؤن ہوتا ہے فائل مینیو آپ کلک کرتے ہیں بہت سے ایک مینیو کھل جاتا ہے تو اس کیس میں جب مینیو غائب ہوتا ہے تو مے بی پینٹ میسج بھیجا جائے یا کہ نہیں تیسری چیز یہ ہے کہ ٹول ٹپ ٹول ٹپ کیا ہوتا ہے جب آپ بہت ساری ایپلیکیشن میں جس میں آفس ایپلیکیشن ایک ایگزامپل ہیں جب آپ ماؤس کا کرسر کسی بٹن کے اوپر لے کے آتے ہیں تو آپ کو اس کی ہیلپ مل جاتی ہے ایک چھوٹی سی ونڈو چھوٹا سا ایک فلیگ میسج آ جاتا ہے کہ جی سیو ڈیٹا آپ ڈسک کے نشان کے اوپر جب ماؤس لے کے آتے ہیں تو سیو اس کو ٹول ٹپ کہتے ہیں تو جب ٹول ٹپ آتا ہے اور غائب ہوتا ہے تو پیچھے سے ونڈو پھر انویلڈ ہو جاتی ہے تو اس کیس میں مے بی پینٹ میسج بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے یہ تو تھی ساری انفارمیشن لیکن اس کی وجہ کیا ہے دیکھیے جب آپ کوئی چھوٹا سا مینو اوپن کرتے ہیں کوئی application help about for example چھوٹا سا مینیو ہے تو ونڈوز کوشش کرتی ہے کہ جتنا زیادہ حصہ نیچلے والی ونڈو کا سیو امیج سیو کیا جا سکتا ہے اپنے پاس وہ کر لیا جائے یعنی آپریٹنگ سسٹم کی کوشش ہوتی ہے کہ اوریجنل ونڈو جو آپ کی ہے اس کا جتنا حصہ ایز امیج اپنے پاس سیو کیا جا سکتا ہے وہ کر لیا جائے اور جو ہی وہ مینیو غائب ہو وہ اٹھا کے دوبارہ سے وہاں پہ ڈسپلے کر دیا جائے لیکن بہت بڑے مینیوز کے کیس میں یا بہت بڑے ڈائلگس کے کیس میں یہ ممکن نہیں رہتا کیونکہ جو امیج کا سائز ہے جو ونڈو کا جو امیج نیچے سے اٹھا کے سیو کیا جاتا ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے اور آپریٹنگ سسٹم کے لیے اسے مینج کرنا مناسب نہیں رہتا تو اس کیس میں پھر ایک پینٹ میسج بھیج دیا جاتا ہے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو مینیو ڈراپ ہوا ہے وہ پوری کی پوری ریکٹینگل ہی انویلڈ ہو ممکن ہے کہ آپریٹنگ سسٹم یہ کہے کہ جی اس میں سے جو ٹاپ کے دو سینٹی میٹر ہیں یا میں بات کریں تو ٹاپ کے ففٹی پکسل تو ٹھیک ہے میں نے سیو کر لی ہیں لیکن باقی میں نہیں کرتا تو جب ریکٹینگل انویلڈ ہوتی ہے تو یہ پاسبل ہے کہ پارشلی انویلڈ ہو تیسری کیٹیگری جو ہے وہ ایسی ہے کہ جس میں کبھی بھی پینٹ میسج نہیں بھیجا جائے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ فائل ڈریگ کرتے ہیں ایک فولڈر سے دوسرے فولڈر میں کاپی کرتے ہیں تو ڈرگ کرتے ہیں تو آئکن ڈرگ ہوتا ہوا جا رہا ہوتا ہے وہ آئکن بھی تو ونڈوز کے اوپر سے گزرتا ہے بہت ساری ونڈوز نیچے آتی ہیں ان کے اوپر سے گزرتے گزرتے وہ ٹارگیٹ ونڈو تک پہنچتا ہے تو ایک طریقہ تو یہ بھی ہے کہ آئکن جہاں سے گزرے وہ ایک پوری قطار چھوڑتا جائے آئکن ڈرا ہو رہا ہے ڈرا ہو رہا ہے لیکن پیچھے سے ونڈوز کا سارا ڈسپلے کرپٹ ہو رہا ہے لیکن اس کیس میں یہ ہوتا ہے کہ آئکن جب آپ ڈرگ کرتے ہیں تو ونڈوز آئکن اگر یہاں سے یہاں لے کے آنا ہے تو نئی جگہ پہ آئکن ڈرا کرنے سے پہلے اس جگہ کا امیج سیو کر لیتی ہے اور جب آپ آئکن وہاں سے آگے لے کے جاتے ہیں تو وہ نچلا والا اسکرین امیج وہاں پہ دوبارہ پیسٹ کر دیا جاتا ہے سو آئکن ڈراگ کے کیس میں کبھی بھی پینٹ میسج نہیں بھیجا جاتا ایک اور چیز آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو ماؤس کا پوائنٹر ہے یہ بھی تو جگہ جگہ سے گھومتا ہے آپ کی مختلف ونڈوز کے اوپر سے گزرتا ہے اس کا ایرو جو ہے یہ بھی تو ایک ڈرائنگ کی چیز ہے کوئی چیز ڈرا ہوتی ہے نا جو آپ کا ماؤس کا ایرو ہوتا ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب آپ کا ایرو جہاں جہاں سے گزرے وہاں پہ قطار ایروز کی بن جائے یعنی کہ وہ جو ڈرا ہو جائے لیکن اریز نہ ہو تو ایرو جو ہے ماؤس پوائنٹر جو ہے ایرو ہو یا کچھ بھی ہو اینیمیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں کرسرز سو ماؤس کرسر جو ہے یہ کسی بھی قسم کا ہو یہ جب کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہوتا ہے تو کوئی پینٹ میسج ان ونڈوز کو نہیں بھیجا جاتا جن کے اوپر سے یہ گزرتا ہے کیونکہ اس کے لیے بھی وہی آئکن کنڈ ڈرائیو کی طرح ونڈوز کی ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں سے ماؤس کرسر گزرے وہاں وہاں سے ونڈوز کا جو نیچے ڈسپلے ہوئی ہوئی ونڈوز ہیں ان کا امیج اسٹور کیا جائے اور جب ماؤس پوائنٹر وہاں سے آگے چلا جائے تو وہ ڈسپلے کر دیا جائے تو اس لیے کوئی پینٹ میسج اس کیس میں بھی نہیں بھیجا جائے گا تو ایک فنکشن جو ہم نے دیکھا تھا شروع میں ہم نے اس کا ذکر کیا اس کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں اس کا میں لکھ رہا ہوں انویلڈیٹ کا فنکشن جو ہے تین پیرامیٹر ہینڈل ٹو ونڈو ہے جس کی آپ نے ونڈو جس کا آپ نے ایریا انویلیڈیٹ کرنا ہے اور جو بھی ریکٹینگل اس کے بعد ہے cast rect L P rect یعنی یہ ایک پوائنٹر ہے ٹو ٹائپ ریکٹ آپ ایک ریکٹینگل ٹائپ کا ویریبل لیتے ہیں اور اس کا پوائنٹر یہاں پہ فراہم کرتے ہیں ریکٹ جو ہے یہ بیسکلی ایک اسٹرکچر ہے کا جس طرح سے ہم نے ابھی بہت سارے اسٹرکچر دیکھے ہیں ریکٹ بھی ایک اسٹرکچر ہے جو ریکٹ کا اسٹرکچر ہوتا ہے یہ ریکٹینگل کو ریپرزینٹ کرتا ہے اس میں بیسکلی کسی ریکٹینگل کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں چاہیے ریکٹینگل کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آپ کو اس کی وڈ چاہیے اس کی ہائٹ چاہیے اور اس کا اوریجن چاہیے اس کا ایک پوائنٹ چاہیے کسی بھی پوائنٹ کو لے لیجیے مثلا ریکٹینگل میں آپ بتا دیں کہ پوائنٹ جی، یہ ہے ویٹ یہ ہے ہائٹ یہ ہے تو باقی آپ خود ہی ڈرا کر لیں گے وہ آپ اس رائٹ اینگل ہوتی ہے تو باقی آپ خود ہی کمپلیٹ کر لیں گے وہ ڈرا ہو جائے گی ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ ریکٹینگل کے دونوں سروں کے کوآڈینیٹس بتا دیں ایک یہ والا سرا جو ہے اور دوسرا یہ والا یا مے بی یہ والا ایک یہ سرا اس کے کوآڈینیٹس یہ ہیں اس کے کوآڈینیٹس یہ ہیں یعنی کہ پوائنٹ ون سیون پہ یہ ڈرا ہوئی ہوئی ہے پوائنٹ ٹوینٹی نائنٹی ٹو پہ یہ ڈرا ہوئی ہوئی ہے یہ والا پوائنٹ ہے ریکٹینگل کا تو آپ اس کو دو ایک ہاریزونٹل لکیر لگا کے ایک ورٹیکل لائن لگا کے آپ ایک ریکٹینگل بنا سکتے ہیں تو جو ریکٹ کا اسٹرکچر ہے یہ بیسکلی پوائنٹس کی فارم میں اس کو لیتا ہے اس کو آپ definitely M S D N documentation سے مائکروسافٹ کی ڈاکیومینٹیشن سے یا دوسری بک سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو فنکشن ہے اس کا تھرڈ پیرامیٹر جو ہے وہ اریز اسٹیٹ ہے آپ ریکٹینگل کو ان ویلڈ کرتے وقت اگر یہاں پہ آخری پیرامیٹر میں ٹرو دے دیں گے تو ان ویلڈ ہونے کے بعد جب پینٹ میسج آئے گا آپ کی ایپلیکیشن میسج کیو میں تو وہ والا جو ریکٹینگل ہے اس ریکٹینگل کو اریز بھی کیا جائے گا یعنی بیک گراؤنڈ برش کو استعمال کرتے ہوئے اس ریکٹینگل کو اریز کر دیا جائے گا اس کے برعکس اگر آپ یہ تھرڈ پیرامیٹر میں ایریز کو فالس کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا کہ ریکٹینگل انویلڈ ہو جائے گی ایک ڈبلو ایم پینٹ میسج آپ کے میسج کیو میں آئے گا لیکن ڈبلو ایم پینٹ میسج کے بعد جب آپ بگن پینٹ کال کریں گے بگن پینٹ جب آپ کال کریں گے تو وہ بیک گراؤنڈ اریز نہیں کرے گا انویلڈ ریکٹینگل میں اگر آپ اریز کو فالس رکھتے ہیں جائے گی آپ کے پاس پینٹ میسج آئے گا لیکن جب آپ بگن پینٹ کریں گے تو اس ریکٹینگل کا بیک گراؤنڈ اریز نہیں ہوگا جو کچھ وہاں پہلے لکھا ہوا ہے وہ لکھا رہے گا اور اس کے ساتھ آپ جو کچھ اس کے اوپر ڈرا کریں گے وہ آن ٹاپ آف دیٹ جو پہلے ہوا ہوا ہے اس کے اوپر وہ بھی ڈرا ہو جائے گا سو so, یہ صحیح وقت ہے کہ ہم ایک نظر پھر ڈبلو ایم پینٹ میسج کی پروسیسنگ کو دیکھ لیں ہم بگن پینٹ کا فنکشن ایک دفعہ پھر دیکھ لیں بگین بینٹ کا فنکشن جو ہے یہ دو پیرامیٹر لیتا ہے ہم اس وقت بیسکلی دوسرے پیرامیٹر کو دیکھیں گے جب آپ بگن پینٹ کا فنکشن کال کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ پینٹ اسٹرکٹ ٹائپ کا جو اسٹرکچر ہے اس کا ایڈریس پاس کرتے ہیں آپ ایک ویریبل بناتے ہیں پینٹ اسٹرکٹ ٹائپ اسٹرکچر کا اور اس کا ایڈریس پاس کر دیتے ہیں بگن پینٹ اس پینٹ اسٹرکچر میں ساری ویلوز فل اپ کر دیتا ہے اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ پینٹ اسٹرکچر جو ہے وہ ہے کیا ایکچولی اس کے ممبرس کون کون سے ہیں اور ان کا پرپز کیا ہے تو آپ یہاں اسکرین کے اوپر پینٹ اسٹرکچر دیکھ رہے ہیں اس کے چھ ممبرس ہیں غالباً لیکن ہم نے فرسٹ تھری جو ہے وہ دکھائے ہوئے ہیں باقی جو ممبرس ہیں اس کے وہ سسٹم خود یوز کرتا ہے آپریٹنگ سسٹم کے اپنے استعمال کے لیے ہیں اور ہمارا ان سے کوئی سروکار نہیں جو آپ کا پینٹ اسٹرکچر ہے اس کا پہلا ممبر ہے ہینڈل ٹو ڈیوائس کانٹیکسٹ یہ ایکزیکٹلی وہی ہینڈل ٹو ڈیوائس کانٹیکسٹ ہوتا ہے جو آپ کو بگن پینٹ کا فنکشن ریٹرن کرتا ہے دوسرا جو پیرامیٹر ہے یہ ایک بولین ٹائپ کا ویریبل ہے ایف اگر آپ نے اگر یہ والا جو ایریا جو انویلڈ ہوا ہوا ہے جس کی پینٹنگ ہونی ہے اگر یہ اریجر کے لیے مارک ہوا ہوا ہے یعنی اس کا بیک گراؤنڈ اریز ہوگا تو یہ جو ممبر ہے یہ ٹرو یہاں پہ آپ کو ملے گا یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ ہم اسے کلیئر کر سکتے ہیں جب آپ نے ویلیڈیٹ ریکٹ فنکشن کال کیا تھا اس کو دیکھا تھا ہم نے وہ کیا ہے تو وہاں پہ آپ نے ایک پیرامیٹر دیا تھا کہ یہ اریز ہونا چاہیے یا نہیں اگر آپ وہاں پہ ون دیتے تھے ہم نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ریکٹینگل ان ویلڈ تو ہو جائے گی لیکن وہ اریز نہیں ہوگی یعنی اس کو اریزر کے لیے مارک نہیں کیا جائے گا تو ایکچولی یہ وہی چیز ہے آپ ذرا اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیے آپ ریکٹ کال کرتے ہیں وہاں آپ یہ فراہم کرتے ہیں یہ پیرامیٹر پرووائڈ کرتے ہیں کہ جی یہ والی ریکٹینگل جو ہے یہ اریز ہونی ہے یا نہیں ٹھیک ہے انویلڈیٹ ریکٹ ریکٹ کال کرنے سے ایک ریکٹینگل انویلڈ ہوتی ہے اور ایک ڈبلو ایم پینٹ میسج آپ کی کیو میں اپلیکیشن میسج کیو میں ڈال دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہی W M paint message process کرتا ہے آپ کا پروگرام تو وہ بگن پینٹ کال کرتا ہے بگن پینٹ کال کرنے سے یہ جو پینٹ اسٹرکچر جس کا ہم ابھی تذکرہ کر رہے ہیں اس میں ویلوز فل اپ کر دی جاتی ہیں تو اب ہوگا کیا وہاں پہ جو آپ نے انویلیڈیٹ ریکٹ میں جو, جو اریز کا ممبر دیا تھا ٹرو یا فالس وہ وہیں سے ٹریول کرتا ہوا پینٹ اسٹرکٹ میں جو بگن پینٹ یہاں پہ آپ کال کر رہے ہیں ٹریول کرتا ہوا یہاں پہ آ جائے گا اگر وہاں پہ آپ نے اس کو ٹرو رکھا ہوا تھا تو بگین پینٹ کال کرنے سے پینٹ اسٹرکٹ میں بھی وہ ٹرو ہی آ جائے گا اس کے بعد جب آپ بگن پینٹ فنکشن جب آپ کال کرتے ہیں تو بگین پینٹ فنکشن خود سے اس کو دیکھتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ پینٹ اسٹرکچر میں آپ کو ریٹرن تو کرتا ہی ہے وہ خود سے دیکھتا ہے اگر ایف اریز ٹرو ہو اریزر ٹرو ہو اریزر فلگ جو بولین ممبر ہے یہ ٹرو ہو تو وہ اریز بیک گراؤنڈ کا میسج آپ کے میسج کیو میں ڈال دیتا ہے اس کو ایک اور زاویے سے دیکھیے کہ ہم نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ بگن پینٹ جو ہوتا ہے یہ آپ کی ونڈو کا بیک گراؤنڈ کلیئر کرتا ہے جتنا بھی انویلڈ ریجن ہے انویلڈ ریکٹینگل ہے اس کا بیک گراؤنڈ کلیئر کرتا ہے جو نئی ڈرائنگ ہوتی ہے وہ کلین اس کے اوپر ہوتی ہے لیکن بیچ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ضروری نہیں کہ بگن پینٹ ہر دفعہ ہی بیک گراؤنڈ کلیئر کرے تو اصل میں اصل معاملہ یہی ہے اگر جو انویلیڈیٹ ریکٹ کے طور پہ جب ریکٹینگل انویلڈ کی گئی تھی چاہے آپ نے خود انویلیڈیٹ ریکٹ کے تھرو کی یا آپریٹنگ سسٹم نے کی جس نے بھی کی جب ریکٹینگل انویلیڈیٹ کی گئی تھی اس وقت اگر اسے اریزر کے لیے مارک کیا گیا گیا تھا اس وقت اگر ایف اریز ٹرو تھا تو بگن پینٹ ایک اریز بیک گراؤنڈ کا میسج آپ کی ایپلیکیشن کیو میں بھیجے گا ورنہ آپ کی ونڈو کو اریز بیک گراؤنڈ کا میسج نہیں بھیجا جائے گا تو آگے چلتے ہیں جو پینٹ اسٹرکٹ ہے اس کا تھرڈ پیرامیٹر اگین ایک ریکٹ اسٹرکچر ہے یہ وہ لیسٹ باؤنڈنگ ریکٹینگل ہے یا ان ویلڈ ریکٹینگل ہے جس کو ہم پینٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو جب آپ بگن پینٹ کال کرتے ہیں تو پینٹ اسٹرکٹ کے ممبر فل کر دیے جاتے ہیں اور اس کے جو تھرڈ ممبر ابھی ہم نے دیکھا اس میں جو ان ویلڈ ریکٹینگل ہے جس کو پینٹ کرنا مقصود ہے اس کے کوآڈینیٹس آپ کو دے دیے جاتے ہیں ایک نقطہ اور اہم ہے کہ اگر آپ بگن پینٹ کال کریں ڈبلو ایم پینٹ میسج کو پروسیس کرتے ہوئے اور صرف بگن پینٹ کال کریں بیچ میں کچھ بھی نہ کریں آپ بس ہینڈل ڈیوائس کانٹیکسٹ آئے گا ٹھیک ہے آپ ٹیکسٹ آؤٹ کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں آپ کچھ بھی نہ کریں اور بگن پینٹ کے فوراً بعد اینڈ پینٹ کال کر دیں تو اٹس نارمل آپ کی وہ جو انویلڈ ریکٹینگل تھی وہ ویلڈ سمجھی جائے گی آپریٹنگ سسٹم یہ سمجھے گا کہ آپ نے خود سے W M paint message process کیا ہے آپ نے بگن پینٹ اور اینڈ پینٹ کال کیے ہوئے ہیں بیچ میں چاہے آپ نے کچھ بھی نہ کیا ہو تو بگن پینٹ اور اینڈ پینٹ فنکشن جو پیئر ہیں ان کا کال کرنا کسی ریکٹینگل کو ویلڈ کر دیتا ہے ان فیکٹ چونکہ W M paint message remove ہو جاتا ہے آپ کی ایپلیکیشن میسج کیو سے اور بگن پینٹ کال ہونے سے یہ آپریٹنگ سسٹم کو پتا چل جاتا ہے دیٹ یو اسٹارٹیڈ پینٹنگ تو وہ اس ریکٹینگل کو ویلڈ قرار دے دیتا ہے اگر آپ اس کو دوبارہ انویلڈ کروانا چاہتے ہیں تو اگین ریکٹ کال کریں تو ابھی ہم نے جو ڈسکشن کی اس کے بعد ہمارا نیکسٹ جو اسٹیپ ہے وہ ٹیکسٹ ڈرائنگ فنکشن کو ایک نظر دیکھنا ہے ہم نے ٹیکسٹ آؤٹ کا فنکشن دیکھا تھا اپنی فرسٹ جی ڈی آئی کال کے طور پہ لیکن اس کے بعد سے ہم نے کوئی اور فنکشن نہیں دیکھا تو ہم ایک نظر اس پہ دوڑاتے ہیں کہ ٹیکسٹ آؤٹ سے تو آپ فیملیئر ہی ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے ہم نے اس کا تذکرہ بھی بھی کیا جو کہ ٹیکسٹ آؤٹ کے علاوہ بہت سارے فنکشن اویلیبل ہیں جو کہ ٹیکسٹ لکھوانے کے کام آتے ہیں آپ کی ونڈو میں آپ کے ونڈو کے کلائنٹ ایریا میں ٹیکسٹ لکھوانے کے کام آتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ایک فنکشن ہم یہاں پہ لکھ رہے ہیں ڈرا ٹیکسٹ ڈرا ٹیکسٹ کا جو فنکشن ہے یہ بڑے ایکسپیکٹڈ پیرامیٹرز لیتا ہے ہینڈل ٹو ڈیوائس کانٹیکس پہلا پیرامیٹر جی ڈی آئی کے تقریباً تمام فنکشن کا خاصا ہے یہ کہ یہ handle to device context as a parameter ضرور لیتے ہیں اس کے بعد اسٹرنگ وہ ٹیکسٹ جو آپ نے ڈرا کرنا ہے یا لکھنا ہے اور اس کے بعد ٹیکسٹ کی لینتھ کیا ہے نارمل اور اس کے بعد فارمیٹنگ ڈائمینشنس جی جو یہ والا فنکشن ہے اس میں آپ ایک ریکٹینگل بتاتے ہیں اپنی کلائنٹ ایریا میں کوئی ریکٹینگل بتاتے ہیں اور یہ اس پرٹیکولر ریکٹینگل کے اندر اندر ٹیکسٹ ڈرا کر دیتا ہے آئی مین ٹیکسٹ لکھ دیتا ہے اور جب آپ ٹیکسٹ لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے اس فنکشن کا لاسٹ پیرامیٹر بہت ہیلپ فل ہوتا ہے اور یہ ہے فارمیٹ کہ آپ جو ٹیکسٹ لکھوا رہے ہیں اس کے اوپر آپ کون کون سی فارمیٹنگ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یہ ایک انسائنڈ انٹیجر ہے فار ایگزامپل اگر آپ یہاں پہ D T centre D under underscore centre ایک کانسٹنٹ ہے وہ یہاں پہ پرووائڈ کر دیتے ہیں تو جتنا ٹیکسٹ اس ریکٹینگل میں لکھا جائے گا جو آپ بتائیں گے اس ریکٹینگل میں لکھا جانے والا تمام ٹیکسٹ سینٹر الائنڈ ہوگا اس ریکٹینگل میں سینٹر الائن ہوگا اس سے اگلا فنکشن جو ہے یہ ٹیب ٹیکسٹ آؤٹ ہے ٹیب ٹیکسٹ آؤٹ کا جو فنکشن ہے اس کی خاص بات کیا ہے اس فنکشن کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جب آپ جو اسٹرنگ آپ اس کو پرووائڈ کرتے ہیں جو بھی آپ اس کو پرنٹنگ کے لیے اسٹرنگ دیتے ہیں یہ اس کو بلائنڈلی پرنٹ نہیں کر دیتا بلکہ اس کے اندر جو ٹیب کیریکٹرز ہیں یاد ہوگا آپ کو سی میں آپ نے بیک سلش ٹی ضرور پڑا ہوگا سو ٹیب کیریکٹر جتنے بھی اس اسٹرنگ کے اندر ہوں ان ٹیب کیریکٹرز کا اس فنکشن کے لیے خاص میننگ ہوتا ہے اس فنکشن کے تھرو آپ کالمز بنا سکتے ہیں اور بہت سارے کام کر سکتے ہیں اس فنکشن کی آپ ہیلپ دیکھیے گا تو آپ کو اس کی ڈیٹیل پتا چل جائے گی یہاں پہ آپ جو امپورٹنٹ چیز ہے اس فنکشن کے پیرامیٹرز میں وہ ٹیب اسٹاپ پوزیشن کا ارے ہے ٹیب اسٹاپس کیا ہوتے ہیں جن لوگوں کا ٹائپنگ سے واسطہ ہے ان کو آئیڈیا ہوگا کہ جو ٹیپ سٹاپ ہوتا ہے وہ ایک ایسی پوزیشن ہوتی ہے آپ کی پیپر کے اوپر کہ جب آپ ایک ٹیب پریس کرتے ہیں تو آپ کا کیریج جو ہے وہاں جا کے رکتا ہے جو لوگ ورڈ میں مائکروسافٹ ورڈ میں فارمیٹنگ کرتے ہیں وہاں بھی ٹیب سٹاپس ہوتے ہیں آپ ٹیب پریس کرتے ہیں تو وہ اس کے بعد ٹیب کے بعد کا سارا ٹیکسٹ ٹیب سٹاپ والی جگہ پہ لکھا جاتا ہے جو لوگ کنسول پروگرامنگ کرتے رہے ہیں ایٹی کراس ٹوینٹی فائیو کی اسکرین کے اوپر پروگرامنگ کرتے رہے ہیں ڈاس میں ان کو آئیڈیا ہوگا کہ بیک سلیش ٹی کرنے سے کیا ہوتا تھا نیکسٹ ٹیپ پوزیشن پہ کرسر چلا جاتا تھا کیونکہ اور ٹیپ پوزیشن کیا چیز تھی کہ آپ کی ایٹی کالمز میں آپ اس کو ڈیوائڈیڈ تھا ایٹ ایٹ کے ٹیپ سٹاپس تھے پہلا ٹیپ سٹاپ کالم ون پہ دوسرا نائن پہ تیسرا سیونٹین پہ سو آن اینڈ سو فورتھ وہ تو فکس ٹیپ سٹاپ تھے ڈیفائن لیکن یہاں پہ اس میں آپ خود کہہ سکتے ہیں کہ جی فلاں پکسل پہ پہلا ٹیپ سٹاپ دوسرے پہ اس کے بعد دوسرا ٹیپ سٹاپ جو ہے فلاں پکسل پہ اور اس کی آپ ڈیفینے کریں گے تو آپ کو آئیڈیا مل جائے گا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس فنکشن کے تھرو آپ ویریبل uh, وڈ کے کالمس بنا سکتے ہیں this was just a piece of information ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو ہے جی ڈی آئی میں ابھی تک تو ہم نے ٹیکسٹ آؤٹ پٹ کو ڈسکس کیا ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ پرمیٹو شیپس کو ڈرا کرنا ہے ریکٹینگل سرکل پالیگون لائن اس قسم کی ساری چیزیں پرمیٹو شیپس یا بنیادی شکلیں کہلاتی ہیں تو اس سلسلے کا پہلا فنکشن ہم دیکھتے ہیں ریکٹینگل ایک فنکشن ہے جو کہ ایک ریکٹینگل ڈرا کرتا ہے اور اس ریکٹینگل کو کہ وہ ایک آؤٹ لائن ڈرا کرتا ہے اور اس کو فل بھی کر دیتا ہے یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ جب ریکٹینگل ڈرا ہوتی ہے تو اس کی جو آؤٹ لائن ہے وہ کرنٹ پین سے لگائی جاتی ہے یعنی ڈیوائس کانٹیکس کے کرنٹ پین سے اور اس کو جو فل کیا جاتا ہے وہ کرنٹ سلیکٹ برش سے فل کیا جاتا ہے پین ڈیوائس کانٹیکس کا ایک ایٹریبیوٹ ہے ایک خصوصیت ہے آپ اپنی مرضی کے پین سلیکٹ کر سکتے ہیں کوئی پین ہے جو اسٹریٹ لائن لگاتا ہے بالکل سیدھی نارمل لائن ایک پین ہے جو ڈاٹڈ لائن لگاتا ہے یعنی اس پین کو سلیکٹ کر کے اگر آپ ریکٹینگل ڈرا کریں گے تو اس کی باؤنڈری ڈاٹڈ آئے گی بالکل اسی طرح سے برشز کی مختلف قسمیں ہیں نارمل سالڈ برش میں پینٹ ہوتا ہے سیدھا سالڈ آپ کا پینٹ ہوتا ہے لیکن اگر ہیچ فار ایگزامپل آپ یوز کرتے ہیں تو کراسز آ جائیں گے اس میں بہت سارے اس اس پرٹیکولر ونڈو کے بیک گراؤنڈ میں تو طرح سے آپ مختلف پینز اور برشیز وغیرہ سلیکٹ کر سکتے ہیں بائی ڈیفالٹ تو پین جو ہوتا ہے وہ لائن آپ کی جو نارمل جو بیسک کسی بھی سسٹم کی ہو سکتی ہیں وہ ہوتی ہیں nothing that you can always find out آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کسی سسٹم کے اوپر ڈیفالٹ کسی ڈیوائس کانٹیکس کے ڈیفالٹ پینس اور برشز کیا ہیں ڈیفالٹ برش کسی بھی ونڈو کا وہ ہوتا ہے جو آپ ونڈو کلاس میں رجسٹر کرواتے ہیں اس ونڈو کے اندر بیک گراؤنڈ ریز کرنے کی بات آئے گی تو وہ والا برش یوز ہوگا تو ریکٹینگل کا فنکشن جو ہے اس کے پیرامیٹر آپ دیکھیں اس کا فرسٹ پیرامیٹر وہی ہینڈل ٹو ڈیوائس کانٹیکس ہے اور اس کے بعد چار عدد دوسرے پیرامیٹرز ہیں جو ریکٹینگل کے پیرامیٹرز کو ڈیفائن کرتے ہیں جب آپ اپنے کلائنٹ ایریا میں ریکٹینگل ڈرا کرنا چاہیں گے تو آپ اس کا ڈیوائس کانٹیکس کا ہینڈل لیں گے اور وہ ہینڈل آپ ریکٹینگل کے فنکشن کو پاس کر دیں گے اور یہ جی ڈی آئی فنکشن اس particular handle to device context کے مطابق آپ کے جو ونڈو کا ڈیوائس کانٹیکسٹ ہے اس میں جو بھی کرنٹ پین یا برش سلیکٹڈ ہے اس کے مطابق آؤٹ لائن لگا کے اور فلڈ ریکٹینگل ڈرا کر دے گا اس کے بعد ہمارے پاس اور فنکشن بھی اویلیبل ہیں فار ایگزامپل یہ پالیگون کا فنکشن ہے اس میں بھی پہلا پیرامیٹر ہینڈل ڈیوائس کانٹیکسٹ ہے اور اس کے بعد سیکنڈ پیرامیٹر ایک ارے آف پوائنٹس ہے جو پولیگون ورٹس کے کام آئے گا اچھا یہ ایک جنرل فارمیٹ ہے اکثر ونڈوز فنکشن میں ڈرائنگ فنکشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ استعمال ہوگا جب آپ ایم ایس ڈی لائبریری یا دوسری بکس وغیرہ سرچ کریں گے کہ آپ جب فار ایگزامپل تو آپ کچھ پوائنٹس دیتے ہیں one two three four five تو ان کو پھر کنیکٹ کرتا ہے وہ جسے پولیگون کہتے ہیں ملٹیپل جس کے کارنرز uh, ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں ایک array of pointers sorry array of points آپ پرووائڈ کرتے ہیں اور ساتھ میں ایک اور پیرامیٹر میں یہ بتا دیتے ہیں کہ اس ارے میں اتنے پوائنٹس ہیں کیونکہ سی باؤنڈ چیکنگ نہیں کرتی ارے کی تو آپ کو ساتھ میں ارے کا سائز علیحدہ سے بتانا پڑتا ہے تو یہ بھی وہاں پہ کچھ اسی قسم کی صورتحال ہے ونڈوز میں آپ کے پاس آپریٹنگ سسٹم نے بہت سارے آبجیکٹس پہلے سے بنا کے رکھے ہوئے ہیں G D I objects for example بہت ساری لائنس جو ہیں فار ایگزامپل بہت سارے پینس اویلیبل ہیں آپ کے پاس برشز مختلف قسم کے اویلیبل ہیں فونٹس مختلف قسم کے اویلیبل ہیں ان آبجیکٹس کو جو پہلے سے بنے بنائے رکھے ہوئے ہیں ونڈوز اپنے پاس ان کو اسٹاک آبجیکٹس کہتے ہیں جو ایسے جی ڈی آئی آبجیکٹس جو ونڈوز کے پاس موجود ہیں ان کو آپ اسٹاک آبجیکٹس کہتے ہیں اور جو فنکشن آپ یوز کرتے ہیں کسی ایک particular G D I object کو لینے کے لیے وہ ہے get stock object get stock object جو ہے یہ ایک ہی پیرامیٹر لیتا ہے جس میں آپ وہ آبجیکٹ بتاتے ہیں ہم نے بالکل مثال کے طور پر ہم نے یہاں پہ تین ٹائپس تین ٹائپس دی ہوئی ہیں پہلی ہے ڈارک گرے برش جب آپ یہ فنکشن اس سے کال کریں گے یہ والی ویلو پاس کریں گے تو آپ کو ایک ڈارک گرے برش کا ہینڈل ریٹرن کر دیا جائے گا اور جب آپ اس کے بعد این سی فکسڈ فونٹ تو ونڈوز کا fixed pitch monospace system font ہوتا ہے اس کا ہینڈل ریٹرن کر دیا جائے گا جی یہ فکسڈ پونوسپیٹ مونوسپیس فونٹ کیا بلا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جو نوٹ پیڈ تھا نائنٹی اوپر نائنٹی فائیو کے اوپر بھی اس کے اندر ایک سسٹم فونٹ ہوتا تھا وہ بلیک سا موٹا سا اس کا جو ٹائپ سیٹ تھا تو اس میں ہر کیریکٹر ایک جتنی جگہ لیتا ہے اگر آپ ٹائمز نیو رومین کی بات کریں تو کیپٹل ڈبلو یہ کیپٹل ایم اور اسمال آئی دونوں میں کی اسپیس میں بڑا فرق ہے ڈبلو بہت زیادہ جگہ لیتا ہے اور آئی بہت کم جگہ کنزیوم کرتا ہے لیکن وہ جو نوٹ پیڈ والی بات ہم کر رہے ہیں اس میں ہر کریکٹر ایک جتنی جگہ لیتا ہے اسے مونوسپیس فونٹ کہتے ہیں ونڈوز کے پاس ایک ڈیفالٹ مونوسپیس فونٹ ہوتا ہے جب آپ کو مونوسپیس فونٹ چاہیے ہوتا ہے ایک آپ کو معلوم ہی ہوگا جو نوٹ پیڈ میں by default system font use ہوتا ہے وہ مونوسپیس فونٹ ونڈوز کے پاس موجود ہوتا ہے تو گیٹ اسٹاک آبجیکٹ میں آپ دیکھیے جو فونٹ جب آپ اس کو پاس کرتے ہیں تو آپ کو اس فون کا ہینڈل ریٹرن کر دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو این سی ویئر فون یا ویریبل پچ فونٹ بھی نظر آ رہا ہے یہ وہ فونٹ ہے جو ونڈوز یوز کرتی ہے variable pitch font for example جیسے مینیوز uh, کی بات کریں یا ڈائلگ کی بات کریں تو ایک فونٹ جو ہے وہ ونڈوز میں uh, بہت زیادہ یوز ہوتا ہے فار ایگزامپل جو مینیوز جس سے ڈرا ہوتے ہیں فائل ایڈیٹ سرچ وغیرہ جس میں لکھا جاتا ہے تو وہ مونسپیس نہیں ہے فائل کا ایف زیادہ اسپیس گھیر رہا ہے بنسبت آئے کے سو so, وہ ویریبل پچ فونٹس ہیں تو ونڈوز کے ڈیفالٹ ویریبل فونٹس ہیں تو جب آپ یہ والا فنکشن کال کرتے ہیں get stock object this value تو یہ آپ کو اس فونٹ کا ہینڈل ریٹرن کر دیتا ہے یہاں آپ اس کی ریٹرن ٹائپ کی غور سے دیکھیے یہ ریٹرن ٹائپ ہے H G D I O B J handle to a G D I object یہ ایک جنرل قسم کا ہینڈل ہے اگر آپ گیٹ اسٹاک آبجیکٹ کے تھرو کسی فونٹ کا ہینڈل لے رہے ہیں یا کسی پین کا ہینڈل لے رہے ہیں یا کسی برش کا تو آپ اس کو اس پرٹیکولر ٹائپ میں ٹائپ کاسٹ کریں گے برشز کے کیس میں اس کو ایچ برش میں ٹائپ کاسٹ کریں گے فونٹس کے کیس میں ایچ فونٹ یعنی ہینڈل ٹو فونٹ پینس کے کیس میں سملرلی تمام سچویشن میں آپ کو اس کو ٹائپ کاسٹ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد only then you will be able to use it تو اسٹاک آبجیکٹس کی تو بات ہو گئی اسٹاک آبجیکٹس کی بات ہو گئی اب ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل لیتے ہیں ایک طریقہ آئیڈیا ہمارے ذہن میں آیا ہے کہ ہم جو ٹیکسٹ لکھوائیں وہ ڈفرینٹ فونٹ میں لکھا جائے یعنی ابھی تک ہم بات بہت کرتے رہے ہیں کہ جی ڈیوائس کانٹیکس میں ایک فونٹ ہوتا ہے اور اس کا پینز اور برشز اور یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں تو ہم ایکچولی کریں گے یا یہ کہ گیٹ اسٹاک آبجیکٹ کے تھرو ایک آبجیکٹ کا ہینڈل لیں گے for example ANSI variable font کا ہینڈل لیں گے اور وہ والا جو فونٹ ہے وہ اپنے ڈیوائس کانٹیکسٹ میں ونڈو کے ڈی سی میں سلیکٹ کر لیں گے ونڈو کے کسی پرٹیکولر ونڈو کے ڈیوائس کانٹیکس میں ڈی سی میں فونٹ یا کوئی بھی اس طرح کا object G D I object pen brush وغیرہ سلیکٹ کرنے کے لیے جو آپ فنکشن یوز کرتے ہیں وہ ہے select object select object function جو ہے یہ دو پیرامیٹر لیتا ہے میرا خیال ہے پہلے پیرامیٹر کی تو ضرورت نہیں ہے ڈسکس کرنے کی دوسرا پیرامیٹر ایک جی ڈی آئی آبجیکٹ کا ہینڈل ہے یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے فونٹ ہو سکتا ہے برش ہو سکتا ہے پین ہو سکتا ہے یہ کچھ بھی چیز ہو سکتی ہے تو اگر آپ کوئی فونٹ سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ڈیوائس کانٹیکس میں تو آپ کیا کریں گے آپ سب سے پہلے یہ کریں گے کہ آپ اسٹاک آبجیکٹ میں سے کوئی فونٹ لے لیں گے ANSI font for example لے لیں گے اور پھر جو آپ کو ہینڈل ریٹرن ہوگا وہ ہینڈل اپنے پاس سیو رکھیں گے اور سلیکٹ آبجیکٹ کے تھرو اپنے ڈیوائس کانٹیکس میں وہ ہینڈل سلیکٹ کر لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ڈیوائس کانٹیکس میں وہ والے فونٹ کا ہینڈل سلیکٹ ہو جائے گا اور وہ والا فونٹ افیکٹو ہوگا اب اس کے بعد جتنی آؤٹ پٹ اس ڈیوائس کانٹیکس کے تھرو جائے گی وہ اس فونٹ میں جائے گی یعنی آپ یہ کرتے ہیں ونڈوز کے پاس جو pool of G D I objects ہے بہت سارے فونٹس ہیں اور برشیز ہیں ان میں سے آپ ایک لے لیتے ہیں ونڈوز سے کہہ کے یہ لے لیجیے اس کا ہینڈل اور وہ آپ اپنے ڈیوائس کانٹیکٹ میں سلیکٹ کر لیتے ہیں سو ٹوڈ the end of this lecture we should discuss something about sent and posted messages بات ختم کرتے ہوئے ہم uh, یہاں پہ ایک چیز کا تذکرہ کریں گے آپ نے اپنی ایم ایس ڈی این کی ڈاکیومنٹیشن میں مائکروسافٹ کی ڈاکیومنٹیشن میں بکس میں یقیناً پڑھا ہوگا کہ جی میسج سینڈ کر دیا جاتا ہے اور پھر ہم نے پوسٹ میسج میں کہا کہ جی یہ ڈبلو ایم میسج جو ہے یہ پوسٹ کر دیا جاتا ہے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ سینٹ اور پوسٹڈ میسجز میں کیا فرق ہے جب آپ کوئی میسج سینڈ کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ونڈو پروسیجر کال کیا جاتا ہے جو سینٹ میسج ہوتے ہیں وہ میسج ہوتے ہیں کہ ڈائریکٹلی کسی ونڈو کو جب میسج آپ نے بھیجنا ہے تو اس کا ونڈو پروسیجر کال کر لیتے ہیں اور اس کو وہ پیرامیٹر پاس کر دیتے ہیں وہ میسج ایز پیرامیٹر پاس کر دیتے ہیں پھر جب وہ ونڈو پروسیجر ریٹرن ہوتا ہے تو آپ کا میسج پروسیسنگ کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے جو پوسٹ میسج ہے پوسٹڈ میسج وہ یہ ہوتے ہیں کہ سمپلی میسج اٹھا کے آپ کی میسج اپلیکیشن میسج کیو میں ڈال دیا جاتا ہے تو وہ جب چلتے چلتے گیٹ میسج جو ہے وہ ایک ایک کر کے میسج ریٹریو کرتا ہے تو وہ اسے ریٹریو کر کے ڈسپیچ کر دیتا ہے آپ خود سے میسجز سینڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے جو فنکشن سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے وہ ہے send message send message function جو ہے یہ چار پیرامیٹرز لیتا ہے یہ چاروں پیرامیٹرز وہی ہیں ایگزیکٹلی exactly جو ونڈو پروسیجر کے ہوتے ہیں یعنی آپ ایک ہینڈل ٹو ونڈو پرووائڈ کرتے ہیں کہ کس ونڈو کو یہ میسج بھیجنا ہے پھر آپ میسج نمبر دیتے ہیں کہ میسج نمبر ہے کیا پھر میسج کے ساتھ آپ دونوں میسج پیرامیٹر دیتے ہیں ڈبلو پیرم ایل پیرم جو میسج کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو سینڈ میسج فنکشن کرتا کیا ہے سینڈ میسج فنکشن یہ کرتا ہے کہ یہ جس ونڈو کو میسج بھیجا جا رہا ہے اس ونڈو کا ونڈو پروسیجر کال کرتا ہے اور یہ فنکشن اس وقت تک ریٹرن نہیں کرتا جب تک وہ ونڈو پروسیجر پوری طرح سے ایکسیکیوٹ نہیں ہو جاتا آپ نے ایک ونڈو پروسیجر کو ایک میسج بھیجا سینڈ میسج کے تھرو ٹھیک ہے وہ چلا گیا میسج پروسیس ہوا اور ونڈو پروسیجر نے ایک ویلو ریٹرن کی وہ value send message as it is آپ کو ریٹرن کر دیتا ہے تبھی سینڈ میسج کا جو فنکشن ہے اس کی اور ونڈو پروسیجر کی ریٹرن ٹائپ سیم ہے ایل ریزلٹ سینڈ میسج کا فنکشن ونڈو پروسیجر کو ڈائریکٹلی کال کرتا ہے اس کو ایکسیکیوٹ کرتا ہے اس پرٹیکولر میسج کو ایز پیرامیٹر پاس کر کے اور جو ویلو ریٹرن ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو ریٹرن ہو جاتی ہے دوسرا کاؤنٹر پارٹ فنکشن جو ہے وہ ہے post message post message function جو ہے یہ پیرامیٹر کے حوالے سے ایکزیکٹلی سیم ہے اس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے لیکن صرف ایک فرق ہے جب آپ پوسٹ میسج فنکشن کال کرتے ہیں تو یہ فنکشن جو میسج آپ اسے دیتے ہیں یہ میسج اٹھا کے ایپلیکیشن میسج کیو میں ڈال دیتا ہے جس بھی ونڈو کو آپ نے میسج پوسٹ کیا یہ اس ونڈو کی جو ایپلیکیشن ہے اس ونڈو کا جو پروسیس ہے اس کی میسج کیو میں یہ میسج ڈال دے گا اور امیجیٹلی ریٹرن کر جائے گا اس میں کوئی ونڈو پروسیجر کال وغیرہ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا صرف یہ میسج اٹھا کے اس ایپلیکیشن کی میسج کیو میں ڈال دیا جائے گا اور وہ ایپلیکیشن جب گیٹ میسج کے تھرو اپنے میسج لوپ میں اس ایپلیکیشن اس میسج کو نکالے گی ایک سی اس کو ڈسپیچ کرے گی وغیرہ وغیرہ تو تبھی وہ خود ہی پروسیس ہو جائے گا لیکن آپ صرف یہ کرتے ہیں کہ میسج اٹھا کے اس کی کیو میں ڈال دیا تو سینٹ اور پوسٹڈ کی ٹرمز جو بنائی گئی وہ بنیادی طور پہ اسی طرح سے بنائی گئی سینٹ امیجیٹ ایکشن ہوتا ہے اور پوسٹڈ جو ہے وہ کچھ دیر لیتا ہے جب آپ کوئی چیز پوسٹ کرتے ہیں تو کچھ ٹائم لگتا ہے وہ ڈیسٹینیشن تک پہنچنے میں تو پوسٹڈ میسجز کی بات آئی تو ہمیں پوسٹ میسج یاد آ گیا دیکھتے ہیں ایک نظر پوسٹ کوئٹ میسج جو ہے اس کو آپ ایک ایگزٹ کوڈ فراہم کرتے ہیں اور یہ بیسکلی یہ فنکشن اور کچھ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ ڈبلو ایم میسج جو ہے وہ آپ کی ایپلیکیشن میسج یو میں ڈال دیتا ہے یعنی یہ بالکل پوسٹ میسج ہی کی طرح کام کرتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ یہ صرف ایک میسج بھیجتا ہے یعنی جب بھی آپ اسے کال کریں گے یہ ڈبلو ایم کوئٹ میسج آپ کی ایپلیکیشن میسج کیو میں ڈال دے گا لیکن جب پوسٹ میسج کال ہوتا ہے تو اس میں ڈبلو پیرم ایل پیرم کا بھی ذکر آتا ہے یہاں پہ جب آپ پوسٹ کوئٹ میسج کال کرتے ہیں تو جو میسج ایپلیکیشن میسج کیو میں جاتا ہے اس کا میسج آئیڈینٹیفائر ہوتا ہے ڈبلو ایم کوئٹ اور اس کے ڈبلو پیرم میں وہ ویلو پڑی ہوئی ہوتی ہے جو آپ پوسٹ کوئٹ میسج کو ایز پیرامیٹر بھیجتے ہیں اسے ہم ایگزٹ کوڈ کہتے ہیں پوسٹ کوئٹ میسج کو جو بھی ایگزٹ کوڈ آپ پاس کرتے ہیں یہ ایپلیکیشن میسج کیو میں جو میسج بھیجتا ہے اس کے ڈبلو پیرا میں وہ یہ ویلو رکھ دیتا ہے اور یہ والا جو پوسٹ کوٹ میسج جو فنکشن ہے یہ ہیویلی یوز ہوتا ہے آپ کی ایپلیکیشن کو ٹرمینیٹ کرنے کے لیے جی تو ایک فنکشن اور جو کہ اہم ہے امپورٹنٹ ہے ہم نے کافی ایسا اس کو ڈیفر کیا اب تک اور اب اس کو ڈسکس کر رہے ہیں آپ کو یاد ہے کہ گیٹ میسج کیا کرتا ہے جی ہاں گیٹ میسج فنکشن جو ہے وہ آپ کی پروسیس میسج کیو جو ہے آپ کے پروگرام کی میسج کیو جو ہے اس میں سے ایک میسج نکالتا ہے اور ریٹریو کر کے آپ کو پکڑا دیتا ہے آپ ایک ایم ایس جی اسٹرکچر کا اسے ایڈریس دیتے ہیں وہ اس ایڈریس میں اس میسج کی تمام انفارمیشن رکھ دیتا ہے گیٹ میسج فنکشن کو اگر ڈبلو ایم میسج ملے تو وہ زیرو ریٹرن کرتا ہے اور ہمارا میسج لوپ نارملی اس وجہ سے ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے تو گیٹ میسج کی تو یہ فنکشنالٹی ہے کہ وہ میسج کیو میں جو بھی میسج پڑا ہوتا ہے سب سے آگے جو کیو میں سب سے آگے میسج لگا ہوا ہوتا ہے اس کو نکال لیتا ہے ایکسٹریکٹ کر لیتا ہے کیو میں سے اور وہ آپ کی اپلیکیشن میں آ جاتا ہے گیٹ میسج کا ایک کاؤنٹر پارٹ ہمارے پاس اویلیبل ہے پیک میسج پیکنگ بیسکلی یہ ہوتی ہے کہ آپ صرف دیکھتے ہیں کہ کوئی میسج تو نہیں آیا ہوا سو پیک میسج یہی کام کرتا ہے پیک میسج فنکشن کے پیرامیٹر وہی ہیں آلموسٹ جو گیٹ میسج کے ہیں ان میں سے صرف پہلے امپورٹنٹ ہیں فی الحال اور آخری پیرامیٹر امپورٹنٹ ہے پہلے پیرامیٹر میں آپ ڈیفینے کا ایڈریس دیتے ہیں جس میں میسج رکھا جائے گا کاپی کیا جائے گا اور آخری پیرامیٹر جو ہے نا اس میں آپ ریموول آپشن پرووائڈ کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ریموول آپشن کیا ہیں دو ویلیوز آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں ریموول آپشن کی جگہ پہلی ویلو ہے پی ایم نو ریمو اور دوسری ہے پی ایم ریمو تو پیک میسج یہ کرتا ہے کہ آپ کی جا کے میسج کیو کو صرف دیکھتا بھالتا ہے check it just check set اور جو پہلا میسج ہوتا ہے سب سے آگے والا اس کو اٹھا کے ایم ایس جی اسٹرکچر میں کاپی کر دیتا ہے لیکن کیا یہ آپ کی میسج کیو میں سے میسج ریمو کرتا ہے یا نہیں گیٹ میسج تو کر دیتا تھا نا جب آپ گیٹ میسج کال کرتے تھے تو وہ میسج آپ کی میسج کیو میں سے ریموو ہو جاتا ہے فور شیور sure. لیکن پیک میسج کے کیس میں اگر آپ نے لاسٹ پیرامیٹر میں پی ایم ریمو دیا ہوا ہے اونلی دین وہ پیرامیٹر وہ میسج آپ کی میسج کیو سے ریموو ہوگا جو سب سے آگے آیا ہوا ہے اور اگر آپ نے P M no remove flag دیا ہوا ہے تو پیک میسج صرف جو میسج آپ کی میسج کیو میں سب سے آگے ہے اس کو ایم ایس جی اسٹرکچر میں کاپی کر دے گا لیکن اس میسج کو وہاں سے ریمو نہیں کرے گا اس اس کا کا نقصان نقصان بھی ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ بار کال کر رہے ہیں اور آپ پی ایم نو ریمو کے تھرو کال کر رہے ہیں تو آپ کی ایپلیکیشن میسج کیو بھر جائے گی اٹ ول فل اپ اس میں ایک حد سے زیادہ میسجز نہیں سما سکتے سو so, ہوگا یہ کہ آپ کی اپلیکیشن ڈیڈ ہو جائے گی ریسپانسو نہیں رہے گی کیونکہ سارے میسج آپ کی ایپلیکیشن میں بھرتے جائیں گے کی بورڈ ماؤس کے سب میسج آتے جائیں گے لیکن ریسپانس کوئی نہیں آئے گا پینٹ کے میسجز بھی آ رہے ہیں لیکن ریسپانس کوئی نہیں ہے سو so, یہ جو نو ریمو فلگ ہے اس کو آپ صرف سرٹن سچویشن میں یوز کریں گے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے بیسکلی جی ڈی آئی کو دیکھا اس کے پریمیٹو فنکشنس کو دیکھا جو آپ یوز کرتے ہیں اور آخر میں ہم نے بہت اہم چیز ڈسکس کی یوں ہی چلتے چلتے وہ تھی پیک میسج اور میسجنگ سے متعلق سو آج کا لیکچر جو ہے اس کے بعد having some knowledge of G D I manipulation آپ کو کچھ اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ جی ڈی آئی کا یوز کرتے ہوئے اگر آپ اپنی ونڈو میں ٹیکسٹ لکھوانا چاہیں تو آپ کیسے لکھوائیں گے اس کی مزید ڈیٹیل آپ کو آپ کے کمپائلر کی اور مائکروسافٹ سے ملنے والی اور اس طرح کی بکس سے مل سکتی ہے سو so, انشاءاللہ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ